جناب شقیق کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھا کرتے تھے کہا نہیں اللہ یہ کہ سفر سے تشریف لاتے میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتیں ملا کر پڑھ لیا کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں مفصل میں سے یعنی آخری منزل کی صورتوں میں سے سننے ابو دابود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بانوے